دنیا پر اسلامی تعلیم کا اخلاقی اثر حرمت نفس کی یہ تعلیم کسی فلسفی یا معلم اخلاق کی کاوش فکر کا نتیجہ نہ تھی کہ اس کا اثر صرف کتابوں اور مدرسوں تک محدود رہتا بلکہ درحقیقت وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھے جس کا لفظ لفظ ہر مسلمان کا جزو ایمان تھا جس کی تعمیل تلقین اور تنفیذ ہر اس شخص پر فرض تھی جو کلمہ اسلام کا قائل ہو پس ایک چوتھائی صدی کے قلیل عرصے ہی میں اس کی بدولت عرب جیسی خوخار قوم کے اندر احترام میں نفس اور امن پسندی کا ایسا مادہ پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ کی پیشنگوئی کے مطابق قادسیہ سے صنعا تک ایک عورت تنہا سفر کرتی تھی اور کوئی اس کے جان و مال پر حملہ نہ کرتا تھا حالانکہ یہ وہی ملک تھا جہاں پچیس سال پہلے بڑے بڑے قافلے بھی بے خوف نہیں گزر سکتے تھے پھر جب مہذب دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ حکومت اسلامیہ کے تحت آ گیا اور اسلام کے اخلاقی اثرات چار دانگے عالم میں پھیل گئے تو اسلامی تعلیم نے انسان کی بہت سی غلط کاریوں اور گمراہیوں کی طرح انسانی جان کی اس بے قدری کا بھی استحصال کر دیا جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی آج دنیا کے مہذب قوانین میں حرمت نفس کو جو درجہ حاصل ہوا ہے وہ اس انقلاب کے نتائج میں سے ایک شاندار نتیجہ ہے جو اسلامی تعلیم نے دنیا کے اخلاقی ماحول میں برپا کیا تھا ورنہ جس دور تاریخ میں یہ تعلیم اتری تھی اس میں انسانی جان کی فی حقیقت کوئی قیمت نہ تھی عرب کی خونخواریوں کا نام تو اس سلسلے میں دنیا نے بہت سنا ہے مگر ان ممالک کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی جو اس زمانے میں دنیا کی تہذیب اور شائستگی اور علم و حکمت کے مرکز بنے ہوئے تھے روم کے کلوسیم کے افسانے اب تک تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں جس میں ہزارہ انسان شمشیر زنی کے کمالات اور رومی عمرہ کے شوق تماشا کی نظر ہو گئے مہمانوں کی تفریح کے لیے یا دوستوں کی توازوں کے لیے غلاموں کو درندوں سے پھڑوا دینا یا جانوروں کی طرح ذبح کرا دینا یا ان کے جلنے کا تماشا دیکھنا یورپ اور ایشیا کے اکثر ممالک میں کوئی معیوب کام نہ تھا قیدیوں اور غلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے کر مار ڈالنا اس عہد کا عام دستور تھا جاہل اور خوخار عمرہ سے گزر کر یونان اور روما کے بڑے بڑے حکمہ اور فلاسفہ تک کے اجتحادات میں انسانی جانوں کو بے قصور ہلاک کرنے کی بہت سی وحشیانہ صورتیں جائز تھیں ارستو اور افلاطون جیسے اساتذہ اخلاق ماں کو یہ اختیار دینے میں کوئی خرابی نہ پاتے تھے کہ وہ اپنے جسم کے ایک حصے یعنی جنین کو الگ کر دے چنانچہ یونان و روما میں اسقات حمل کوئی ناجائز نہ تھا باپ کو اپنی اولاد کے قتل کا پورا حق تھا اور رومی مقننوں کو اپنے قانون کی اس خصوصیت پر فخر تھا کہ اس میں اولاد پر باپ کے اختیارات اس قدر غیر محدود ہیں حکمائے کے نزدیک انسان کا خود اپنے آپ کو قتل کرنا کوئی برا کام نہ تھا بلکہ ایسا باعزت فعل تھا کہ لوگ جلسے کر کے ان میں خودکشیاں کیا کرتے تھے حد یہ ہے کہ افلاطون جیسا حکیم بھی اسے کوئی بڑی معصیت نہ سمجھتا تھا شوہر کے لیے اپنی بیوی کا قتل بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے کسی پالتو جانور کو ذبح کر دے اس لیے قانون یونان میں اس کی کوئی سزا نہ تھی جیو رکشا جیو رکشا کا گہوارہ ہندوستان ان سب سے بڑا ہوا تھا یہاں مرد کی لاش پر زندہ عورت کو جلا دینا ایک جائز فیل تھا اور مذہباً اس کی تاکید تھی شودر کی جان کوئی قیمت نہ رکھتی تھی اور صرف اس بنا پر کہ وہ غریب برہما کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے اس کا خون برہمن کے لیے حلال تھا وید کی آواز سن لینا شودر کے لیے اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اسے مار ڈالنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھا جل پروا کی رسم عام تھی جس کے مطابق ماں باپ اپنے پہلے بچے کو دریائے گنگا کی نظر کر دیتے تھے اور اس قصاوت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے ایسے تاریخ دور میں اسلام نے آواز بلند کی کہ ترجمہ انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر اس وقت جبکہ حق اس کے قتل کا مطالبہ کرے اس آواز میں ایک قوت تھی اور قوت کے ساتھ وہ اہنسا پرمو دھرما کی آواز کی طرح عقل اور فطرت کی مطابقت سے محروم نہ تھی اس لیے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی اور اس نے انسان کو اپنی جان کی صحیح قیمت سے آگاہ کیا خواہ کسی قوم یا کسی ملک نے اسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کی ہو یا نہ کی ہو اس کی اخلاقی زندگی اس آواز کا کسی نہ کسی حد تک اثر قبول کیے بغیر نہ رہی اجتماعی تاریخ کا کوئی انصاف پسند عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اخلاقی قوانین میں انسانی جان کی حرمت قائم کرنے کا فخر جتنا اس آواز کو حاصل ہے اتنا پہاڑی کے آواز یا انصاف پرمو دھرما کی آواز کو حاصل نہیں ہے